ہر قسم کی مشکلات کے لیے ایک جامع دعا حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائیں جو ہمیں یاد نہ رہی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی تھیں مگر ان کو ہم یاد نہ رکھ سکے اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سب دعائیں مانگے تو کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتائے دیتا ہوں جس میں وہ ساری دعائیں آ جائیں اللہ تعالیٰ کی حضور یوں عرض کیا کرو بسم اللہ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 وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله